الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد ففي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فأي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت فأي الإيمان أفضل قال خلق حسن قلت أي الصلاة أفضل قنوت قلت فأي الهجرة أفضل قال أن تهجر السوء قلت فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سیدنا حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام سے کئی اہم سوالات فرما رہے ہیں اور بلا شبہ یہ ان کی طرف سے پوری امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے اور ضروری سوال پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمائے جس کی وجہ سے ہمیں بہترین ہدایات نصیب ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ الاسلام افضل حضرت یہ بتائیے اسلام کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور جو آدمی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کی سب سے بڑی سچائی کی علامت کس بات کو قرار دیا جا سکتا ہے دعویٰ تو سبھی کر سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اسلام میرا مذہب ہے لیکن کوئی علامت کوئی پہچان کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ آدمی مسلمان ہے تو نبی اکرم علیہ سرات والسلام نے فرمایا کہ من لسانی اسلام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان ایسا مسلمان ہو کہ دوسرے کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے یا زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے نہ وہ مار پیٹ کرے قتل و قتال بھی نہ کرے کسی کو جسمانی تکلیف بھی نہ پہنچائے کوئی بھی ہو حتیٰ کہ چھوٹوں پر بھی زیادتی نہ کرے گھر کی عورتوں پر بھی زیادتی نہ کرے اس میں سب شامل ہیں آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ تو میرے ماتحت ہیں کوٹ لو انہیں بچے ہوں خواتین ہوں ان پہ ہاتھ اٹھا لو مردانگی ساری یہی رہ گئی اوروں پہ تو اٹھتا نہیں اس کمزور پہ اٹھائے رہتے ہیں ساری مردانگی وہی نظر آتی ہے باہر دبو بنے رہیں گے اور اندر شیر بنے رہیں گے یہ کوئی اسلام نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں اسلام کی علامت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی سب مسلمان محفوظ ہوں اور ہماری زبان سے بھی سب مسلمان محفوظ ہوں یعنی کہ اسے گالی دی اسے برا کہا اس پہ بہتان لگایا اور اس کی انسلٹ کی بے عزتی کی مذاق اڑایا تفریح لی اور ہوشیار بن رہے ہیں اپنے کو یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے حماقت ہے اسلام ہر آدمی کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے ہر مسلمان بھائی کی عزت احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے اگر سچا اچھا مسلمان بننا ہے تو من من المسلمون لسانی ویدی حضور اکرم علیہ السلام نے ایک پیمانہ بتلا دیا کہ جس آدمی کی زبان سے اور جس آدمی کے ہاتھوں سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں تو سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی واقعی کامل مسلمان اس کے بعد حضرت نے پھر ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ ایل ایمانی افضل ایمان سب سے افضل کون سا ہے یہ تو اسلام کے بارے میں تھا ایمان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا خلق حسن ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی بہترین اخلاق والا ہو اس کے ہر عمل سے ہر قول سے ہر بات سے ہر ادا سے اچھے اخلاق کا ظہور ہوتا ہو خلق حسن لوگوں سے ملتا ہو تو نرمی کے ساتھ ملتا ہو ہنسی خوشی ملتا ہو اور جہاں خرچ کی ضرورت ہو تو خرچ بھی کرتا ہو ایک ہمدردی اس کے اندر پائی جاتی ہو خیر خواہی پائی جاتی ہو یہ خلق حسن یہ کمال ایمان کی دلیل ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والقفهم باہلہی تمام ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں اور اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آتے ہوں یعنی اخلاق کا ذور دوسروں پہ تو بعد میں ہوتا ہو گھر والوں پہ پہلے ہوتا ہو اہلی یاد رکھیے گا نماز روزہ خالی کام نہیں آئے گا قیامت میں یہ اخلاق بھی کام آئیں گے ان میں کٹوتی رہ جائے گی تو نماز میں بھی کٹوتی ہو جائے گی کہ آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے یہ نہیں کہ بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ ہے غصہ گرمی ہے جلال ہے میاں صاحب پہ چڑھ گیا جلال تو کئی دن تک اترنے کا نام نہیں بیوی سہمی کھڑی ہے بچے ڈر رہے ہیں کہ ابا پہ جلال چڑھا ہوا ہے چار پائی کھڑی کر رہے ہیں جو برتن ہے گھر کے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں کوئی چیز سلامت نہیں ابا پہ جلال چڑھ گیا ہے نمازی جماعت میں بھی جا رہے ہیں اور اپنے کو دیندار ثابت کر رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ یہ ہے تو کامل مومن نہیں ہے یہ آدمی سمجھ لیجیے کامل مومن نہیں ہے کمال ایمان میں یہ بھی داخل ہے ہاں، کہ آدمی گھر والوں سے نرمی سے پیش آئے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں کیونکہ باہر والے تو ہمیں تھوڑی دیر کو دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ دیکھ لیا ایک گھنٹہ دیکھ لیا چوبیس گھنٹے جو ساتھ ہے وہ کہے یا گواہی دے کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے وہ گواہی اللہ کے ہاں قبول ہے جو دن رات دیکھ رہے ہیں آپ کو جنہیں اندر باہر سب کو پتا ہے کتنے پانی میں وہ گواہی اللہ کے ہاں مقبول ہے تو ہم نے دین کو چند رسومات میں محدود کر دیا ہے حالانکہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے گھر بھی اور باہر بھی تو حضور نے فرمایا کمال ایمان یہ ہے اس کے بعد حضرت نے پوچھا ایو سلا خیر حضرت یہ بتائیے سب سے اچھی نماز کون سی ہے ہائی فائی نماز ٹناٹن نماز اعلی درجے کی نماز حضور نے فرمایا طول و قنوتین جس کا قیام سب سے لمبا ہو ظاہر ہے کہ قیام جب لمبا ہوگا تو قرآد بھی لمبی ہوگی کیونکہ جو آدمی قیام میں رہے گا تو قیام کا سب سے اہم عمل کیا ہے قیرات ہے جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا نماز میں اتنی ہی اچھی نماز قنوت تو یہ نماز نہیں ہونی چاہیے کہ چل میں آیا نہ رکو صحیح نہ سجدہ صحیح قوم جلسے کا تو پتہ ہی کچھ نہیں اور ساری جلد بازی نماز میں لگی ہوئی ہے ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں نماز کی شان یہ ہے اطمینان کے ساتھ کی جائے کوئی جلد بازی نہ ہو ہر رکن اطمینان تعدیل کے ساتھ ادا ہو اور قیام تو جتنا لمبا ہوگا اتنے ہی ثواب بڑھتا چلے جائے اس کے بعد پھر سوال کیا ای الحجرت خیرون سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے ہجرت کا مطلب ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اس کا نام ہے ہجرت اور یہ دل پر بہت گراں گزرتا ہے اپنے وطن کو چھوڑنا آدمی کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے اور خاص کر دنیاوی منفعت کے لیے نہ چھوڑے دین کے لیے چھوڑے یہ تو بہت ہی گرا ہے دنیا کے لیے تو دنیا آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے خوشی خوشی چلا جاتا ہے کہ بھائی وہاں نفع زیادہ ہے تو لوگ وہاں دکان لگا لیں گے خوشی خوشی چلا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ دنیا کا نفع پیش نظر نہیں ہے دین بچانے خاطر گھر بار ہے اس کو کہتے ہیں ہجرت اور یہ اسلام کا بہت اونچے درجے کا عمل ہے اتنا اونچے درجے کا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا ان الحجرت ما کان قبلها ہجرت کے عمل کی وجہ سے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں ہم اور آپ اس عبادت کا تصور نہیں کر سکتے جو گزرے ہیں ہجرت کے عمل سے وہی کر سکتے ہم آپ نہیں کر سکتے ہم تو اپنی جگہ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑے زمین جائیداد چھوڑے رشتے دار چھوڑے شہر چھوڑے وطن چھوڑے گاؤں چھوڑے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے وہ یہ ہجرت ہے مگر ہجرت کی بھی کیٹاگری ہے ایک ہجرت ہے کہ ہم وطن چھوڑ کے چلے جائیں لیکن اس سے اعلی درجے کی ہجرت حضور نے فرمائی کہ انتہا سو آ تم ہر گناہ چھوڑ دو یہ سب سے بڑی ہجرت تمہاری زندگی گناہ سے خالی ہو جائے تمہاری زندگی گناہ فری ہو جائے یہ سب سے بڑی ہجرت ہے ہجرت تو کر لی مگر گناہ نہیں چھوڑا تو ہجرت ناقص رہی کامل نہیں ہوئی ہجرت کامل جب ہوگی جب آدمی ہر گناہ سے سچی توبہ کر لے اس کے بعد پھر سوال کیا ای الجہاد خیر سب سے اعلی درجے کا جہاد کون سا ہے جہاد بھی اسلام کا سب سے اونچے درجے کا عمل ہے اس سے اونچے درجے کا کوئی عمل نہیں کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ جب گھر سے نکلتا ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا نہ اسے بیوی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتے ہیں نہ گھر بار یاد آتا ہے نہ فیکٹری یاد آتی ہے سب کو قربان کرنے کے لیے نکلا ہے دین پر اس کا نام ہے جہاد اور اس کی کیفیت کو بھی ہم اور آپ نہیں جان سکتے جو نکلے گا جہاد میں وہی جان پائے گا کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے اور کیا شوق ہے اور کیا جذبہ ہے جنت اسے نظر آتی ہے تو پوچھا گیا سب سے بڑا جہاد سب سے اعلیٰ جہاد سب سے زیادہ رتبے والا جہاد کون سا ہے فرمایا من عقر روری قدم اہری قدم فرمایا لڑتے لڑتے جس کا گھوڑا مار دیا جائے اور جس کا خون رہا ہے حق میں زمین پر بہا دیا جائے وہ مجاہد اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا ہے اس کے قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے اس کے سب گناہ معاف اس نے قربانی دی جان کی دی مال کی دی وقت کی دی گھر بار کی دی اللہ کو یہ قربانی بہت پسند ہے تو من عقر جوادہ و قدم ہوں انہیں یعنی واپس نہیں گیا وہ قربان ہو گیا دین پر اس کا رتبہ اور اس کا مقام بہت بلند ہے تو یہ سوالات اور ان کے جوابات پوری امت کے لیے بہترین ہدایتیں ہیں رہنمائیاں ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو